حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت والا لباس پہنا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اسی جیسا لباس پہنائے گا ابو حوانہ سے مزید روایت ہوا ہے پھر اس کے لیے اس میں آگ بھڑکے گی سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار انتیس